فرمایا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں ناؤ بے شک اس کے کام بڑے نالا ہے تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم ناؤ میں تجھے نصحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن